تاکہ وہ تمہیں فائدہ پہنچائیں اور بادل سے پانی برسایا جس کے ذریعے مختلف قسم کے پھل پیدا کیے تاکہ تم انہیں استعمال کرو ان سے قوت حاصل کرو اور زندہ رہو بس تم اللہ کا شریک اور مقابل نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی مقابل نہیں ان ساری نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ بناؤ جو تمہاری طرح مخلوق ہیں اور آسمان و زمین کے درمیان ایک ذرہ کے بھی مالک نہیں ہیں اور تم یہ جانتے بھی ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں وہی تنہا پیدا کرنے والا ہے روزی دینے والا ہے اور وہی آسمان و زمین کے درمیان سارے امور کی تدبیر کرنے والا ہے صحیحین میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس طرح اس آیت میں تین باتیں جمع ہو گئی ہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم اس کے سوا کی عبادت کا انکار اور توحید ربوبیت کا بیان کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق رازق اور مدبر نہیں اور یہ کھلی دلیل ہے اس بات کی کہ سارے انسانوں پر صرف اس ذات واحد کی بندگی واجب ہے بہت سے مفسرین نے اس آیت سے اللہ تعالیٰ کے وجود پر استدلال کیا ہے کیونکہ جو شخص سفلی اور علوی موجودات و مخلوقات ان کی شکلوں رنگوں مزاجوں اور منافع پر غور کرے گا اور اس بات پر غور کرے گا کہ اللہ نے انہیں کس مناسب انداز میں اور کیسی مناسب جگہوں پر رکھا ہے تو وہ خالق کے وجود پر ایمان لے آئے گا اس کی قدرت حکمت علم اور اس کی عظیم بادشاہت کا یقین اس کے دل و دماغ پر ثبت ہو جائے گا